ہم تو گئے تھے ماؤں بہنوں کے تقدس کو بچانے کے لیے مگر اپنے لیے ماں بہن کی گالیاں سننی پڑی اور یہ ہم چودہ سو سال سے سنتے چلے آ رہے ہیں مکہ کے صحراؤں میں عقبہ بن ابی معید کی زبان نہیں سنبھلتی تھی تو آج ایڈوانی کی زبان نہیں سنبھلتی خود یہاں ہمارے بڑوں کی زبان نہیں سنبھلتی کوئی داڑھی کو بیک ورلڈ کہہ رہا ہے تو کوئی مولوی کو دہشت گرد کہہ رہا ہے لیکن دنیا والو ہماری ایک طرز کو یاد رکھنا ہم زندہ ہوں یا مر جائیں یاد رکھنا تم دل کھول کے گالیاں دے دو ہم نہ قرآن کو چھوڑیں گے نہ اسلام کو چھوڑیں گے نہ جہاد کو چھوڑیں گے چھوڑیں گے نہ محمد عربی کی داڑھی کو چھوڑیں گے نہ رسول اللہ کی پگڑی کو چھوڑیں گے نہ اللہ کے نبی کے قدموں کو چھوڑیں گے نہ صحابہ کے نقش قدم کو چھوڑیں گے جاؤ گالیاں دو یا گولیاں برساؤ تمہیں وقت بتائے گا کہ ہم اپنا رستہ چھوڑنے والے نہیں ہیں